کیا آپ جانتے ہیں کہ مانو اتہاس کا سب سے امیر انسان ایک مسلمان تھا مالی کے سلطان منسا موسا کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے کروڑوں انسانوں کو خرید سکتے تھے ایک اندازے کے مطابق منسا موسا کے پاس چار لاکھ ملین امریکی ڈالر یعنی دو سو پچاس لاکھ کروڑ روپے سے بھی ادھک کی سمپتی تھی جسے رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے تہخانے بنوائے تھے منسا موسا نے نمک اور سونے کے ویاپار سے اتنی دولت کما لی تھی کہ اس کا حساب رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا وہ جب بھی کسی سفر یا شہر کا معائنہ کرنے نکلتا تو اس کے پیچھے خزانوں سے لدے اونٹوں کا لشکر ہوتا اور وہ اپنی دولت راستے میں بانٹتا جاتا منسا موسا کے دور میں مالی سلطنت دنیا کی سب سے امیر سلطنت بن گئی تھی اور لوگ اس کی راجدھانی کو دیکھنے آتے تھے جب انگریزوں اور یوروپین لوگوں کو منسا موسا کی اس دولت کا پتا چلا تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اور اس طرح مالی سلطنت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہا جاتا ہے کہ منسا موسا کی سلطنت نائجیریا سے لے کر موریٹانیا تک پھیلی ہوئی تھی منسا موسا کے حج کو آج بھی دنیا کا سب سے مہنگا حج قرار دیا جاتا ہے اتہاس کاروں کے مطابق جب وہ حج کے لیے نکلا تو اس کے پیچھے ساٹھ ہزار لوگوں کا لشکر تھا جس میں بارہ ہزار تو صرف اس کے نوکر تھے منسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے آگے پانچ سو لوگوں کا دستہ چلتا تھا جن کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیا ہوتی تھی اتہسکاروں کی مانے تو اس کے وزیر اتنے بہترین کپڑے پہنتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر شرما جاتے تھے حج کی یاترا کے دوران منسا موسا کے پیچھے اسی اونٹوں کا جتھا چلتا تھا جس پر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے اور منسا موسا تھا کہ ان جواہرات کو بانٹتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا منسا موسا اتنا رحم دل تھا کہ جب وہ مصر کی راجدھانی کاہرا سے گزرا تو اس نے غریبوں کو اتنا دان دے دیا کہ اس علاقے میں مہنگائی بڑھ گئی مانو اتہاس کا یہ پہلا حج تھا جس میں ایک انسان ساٹھ ہزار لوگوں کو لے کر حج کرنے جا رہا تھا اس حج میں آئے خرچ کا آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے کا سب سے مہنگا حج قرار دیا جاتا ہے منسا موسا نے اپنی اس بے پناہ دولت کا اسلام کے پرچار پرسار میں بھی پریوگ کیا اس نے بہت سے مدرسے اور مسجدیں بنوائی اس کی بنوائی گئی سنکورے مسجد میں آج بھی نماز ادا کی جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ آج بھی منسا موسا کی دولت سے لاکھوں بل گیٹس اور امبانی خریدے جا سکتے ہیں ہاں، اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹہ ضرور دبائیں